زہری نے خبر دی انہیں عروہ بن زبیر نے انہیں زینب بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے اور عقیل نے کہا ان سے زہری نے انہیں عروہ نے خبر دی اور انہوں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت کیا ہے محمد بن حرب کے ساتھ اس حدیث کو عبداللہ بن سالم نے بھی زبیدی سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو انتالیس